تو تو ایک زمانہ ایسا آیا ہے ہسٹری میں جب کہ عام طور پہ یہ سمجھ لیا گیا کہ ریئلٹی وہی ہے جو دکھائی دے جس کو ناپا جا سکے جو تولا جا سکے جس کا انالیسس ہو سکے کیونکہ ریشنل اپروچ جو تھا اسی پر اپلائی ہو سکتا تھا اس زمانے میں بہت سے نظریے بنے بس مارکسزم اور سوشلزم اور ایولیوشن تھیوری اور بیہیوئرزم سائیکالوجی میں اور لاجیکل پازیٹیوزم یہ سب چیزیں اور بھی کئی چیزیں تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب کہ لوگوں نے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی دنیا کو ہی سمجھا کہ یہ حقیقت ہے اور خود جو انسان کا معاملہ ہے اس کو بھی اسی سے وہ ایکسپلین کرنے لگے اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ انیس صدی میں بیس صدی میں اس پرنسپل کے تحت جو نظریے بنائے گئے کیا وہ وہ نظریے جو انہوں نے پرویل کیا وہ وہ ثابت رہے بات تک میں میں یہ کہنے کی ضرورت کروں گا کہ جتنے بھی نظریے بنائے گئے تھے اس اصول کے تحت سب کچھ سب ڈسکارڈ ہو گئے بات کو سب کچھ بات غلط ثابت ہوئی ایک زمانہ یہ تھا کہ کہ گالبریت نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مارسن یا سوشلزم دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والا نظریہ بنا تھا بن گیا تھا اس نے لکھا کہ محمد کے ماننے والے یا کرائسٹ کے ماننے والے بھی کبھی دنیا میں اتنے زیادہ نہیں تھے جتنا کہ مارس کے ماننے والے ایک واقعہ ہے ایک طوفان تھا میں نے اپنی زندگی میں طوفان دیکھا ہے میری نوجوانی کی عمر میں ایک طوفان تھا ساری دنیا میں ہر آدمی سوشلزم کی بولی بولتا تھا ہر آدمی ہر آدمی سے بہت پڑھا لکھا آدمی تو اتنا زیادہ اس کو مانا گیا کہ اس کا ایک امپائر کھڑا کھڑا ہو گیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوشلسٹ امپائر یا مارکسٹ امپائر جو ہے وہ سیونٹی فائیو ایئرس تک سے آؤٹ پر ٹوٹ گیا ان کا نظریہ کیا تھا وہ نظریہ یہ تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ پیدا کرتی ہے exploitation private property leads to exploitation تو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرو اسٹیٹ پراپرٹی لاؤ سوشل پراپرٹی یعنی سب کی پراپرٹی نجی نہ رہے سب کی ہو جائے تو سب کی ہو جائے تو کس کی ہوگی کون مینیج کرے گا اس کو تو مینیجر جو ہے اسٹیٹ ہوگا تو اسٹیٹ کو بطور مینیجر کے ساری پراپرٹی دے دی گئی لیکن کیا ہوا پرائیویٹ پراپرٹی ختم کر کے جو چیز آئی وہ تھا کرپشن کرپشن کرپشن کرپشن اتنا کرپشن کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا تو دیکھیں یہاں پر مذہب کی تعلیمات ہیں وہ بیس کرتی ہیں پرائیویٹ پراپرٹی پر اگر پرائیویٹ پراپرٹی کو ماننے سے مذہب میں ہیریٹیٹری کا قانون ہے وراثت کا قانون ہے اگر پرائیویٹ پراپرٹی اب نہ مانے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے زکوٰۃ قانون ہے اور بہت سے قانون ہیں جو اسی پر بیس کرتے ہیں کہ مذہب میں پرائیویٹ پراپرٹی کو ایک جائز پراپرٹی کے طور پر مانا گیا ہے تو مارس وغیرہ نے کہا کہ یہ مذہب والے جو ہیں مذہب اور کیپٹلسٹ لوگوں میں ایک کانسپریسی سے ہوئی اور اس طریقے سے انہوں نے ان قوانین کو مذہب کے دعاؤں میں لکھ دیا انسانوں نے لکھ دیا اس کو مقدر بنانے کے لیے تو خیر اس کو ابالش کر دیا گیا پرائیویٹ پراپرٹی کو لیکن ہوا کیا انسینٹیو ختم ہو گیا یہ تو یہ منظر ہم نے دیکھا انڈیا میں چائنا میں روس میں ہر جگہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی ختم کرنے سے کیا ہوا انسینٹیو ختم ہو گیا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ریشنل انکوائری سے جو جیت دریافت کی تھی انہوں نے کہ پرائیویٹ پراپرٹی ایکسپلائٹیشن کا ایریا وہ غلط ثابت ہو گیا اور یہ بات کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس سے انسینٹیو ملتا ہے اب ایک آدمی کے اندر ہر آدمی کے اندر وہ ہے جذبہ کہ میں کچھ کروں اپنے لیے کچھ کروں میں خود کچھ حاصل کروں کچھ میں فائدہ حاصل کروں یہ جو میں کا جذبہ ہے سیلف کا اس کو آپ نے ابولش کر دیا حالانکہ اسی پر ساری اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی تھی اکنامک ایکٹیویٹیز چل نہیں سکتی جب تک انسینٹیو نہ ہو تو جو مذہب کی جو سوچ تھی جو انسینٹیو بیس تھی وہی صحیح ثابت ہوئی اور یہ جو سوچ ان کی تھی کہ انسینٹو کوئی چیز نہیں ہے صرف کیپٹلزم سب سے سب سے بڑی برائی کیپٹلزم ہے یعنی نجی پراپرٹی ہے اس کو ختم کر دو ہر طرف اچھا ہی اچھا ہو جائے گا تو جو تھیوری تھی مذہب کی جس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ریشنل انکوائری وہ ختم ہو چکی ہے وہی پھر پریویل کر گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ روس میں وہی اسی نظریے کو لے لیا گیا اسی تھیوری کو چائنا میں لے لیا گیا اور جگہ جگہ وہ انڈیا میں لے لیا گیا اسی تھیوری کو انڈیا میں چالیس سال تک آپ جانتے ہیں کہ وہی سوشلزم کو چلایا گیا اسٹیٹ اکانمی کو آج پرائیویٹ اکانمی انڈیا میں دوبارہ لوٹ آئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ رجسٹرڈ انکوائری سے ہم سچائی تک پہنچ سکتے وہ کہاں ہوا کہاں پہنچے ہم یہ کلیم ہی غلط ہے ریشنل انکوائری ہم پہنچ جاتے یہاں تک کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ ایل ہے اور اس کو ختم کرو لیکن تجربے نے بتایا کہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے تو انسینٹیو نہیں انسینٹیو نہیں ہے تو اکنامک ایکٹیویٹیز بھی نہیں تو وہ کہاں وہ اس دنیا میں یہ چیز پرو ہوئی ہے کہ ریشنل انکوائری ہم کو سچائی تک پہنچائے گی میں کہا تھا ریسٹورینٹ کا آئیے نے آپ کو سچائی تک نہیں پہنچایا